ابن شہب زہری کے دوسرے شاگرد یونس نے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردار بکری پڑی پائی جو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کو صدق میں دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا لوگوں نے کہا یہ مردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کا کھانا حرام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو سات